اس طرح انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے لہٰذا یا رب آپ بھی ان کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجیے